www.attableek.com, the reviver of Iman. 干。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 لا تصبوا امواتکم او کما قال علیہ اللہ والسلام وفی روایت اس پورو محا سے نمو تاک علیہ سلا والسلام بزرگوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک لمبا وقفہ ہو گیا کہ ہماری مجلس اس میں کچھ وقت کے لیے منقطع رہی پھر اب تعالیٰ دل شاہوں نے فضل و کرم فرما کر دوبارہ ہمیں ملایا یہ اسی رب کریم کا احسان ہے آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے گجرات کی ایک عظیم المرتبت شخصیت اور صرف فخر گجرات نہیں بلکہ فخر ہند بلکہ فخر عالم جو ابھی چند دنوں قبل اللہ کے پیارے ہو گئے دل میں آیا اور ہمارے ان بزرگوں کا بھی اشارہ ہوا کہ اس سلسلے میں چند باتیں ذکر کی جائیں یہ کوئی تعزیتی مجلس نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے تعزیت کا اس کا تعلق اہل مکان سے ہے اور وہ شریعت متحرہ نے ہمیں تین دن کی اجازت دی صرف بیوی کو یہ کہا گیا کہ تیرے شوہر کی موت پر تجھے چار مہینہ دس دن عدت گزارنا ہوگا باقی چاہے والد کا انتقال ہو یا ماں کا انتقال ہو بھائی کا ہو یا بیوی کا ہو یا بچے کا ہو یا شیخ کا ہو یا استاذ کا ہو بہرحال تین دن سے زیادہ شریعت نے غم کی ہدایت نہیں دی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زود محترمہ ہے ام المؤمنین ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو تین دن پورا ہونے پر انہوں نے جو زیب و زینت کی اس زمانے کی چیز تھی اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو لا اور زینت اختیار کی اور فرمایا کہ لا حاجت علی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے صرف اس وقت زینت کی چیزوں کو اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو مسئلے کا پتہ چل جائے کہ باپ کے انتقال پر بھی تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اور سنت رسول پر بھی عمل ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات فرمائی ہے اس پر عمل ہو جائے ہمارے اقابل نے اس سلسلے میں بہت جامع حکمت لکھی ہے کہ تین ہی دن کیوں کہے شریعت نے فرمایا کہ وجہ یہ آئے دن ہمارے مقام میں معاشرے میں سوسائٹی میں انتقال ہوتے ہی رہتے ہیں ابھی پھوفی کا پھر چچا کا پھر چچی کا پھر ابا کا پھر ماں کا پھر بیٹے کا ہر وقت انتقال کا ایک سلسلہ ہے اگر لمبی لمبی مدت تک غموں کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو کام کیسے ہوگا شریعت متحرہ کام چاہتی ہے ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنا وقت گزارنے کو پسند نہیں کرتی اس لیے عمومی طور پر اپنے رشتہ دار کے مرنے پر تین دن طبیعت پر اثر رہتا ہے شریعت نے طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے تین دن رکھے یہی وجہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں عمور دنیا کی بنیاد پر ہمارا کسی سے قطع تعلق ہو جائے تو وہاں بھی شریعت نے تین دن کہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پر غضب کا تعلق غصے کا تعلق اور غصے کے اثرات کا تعلق وہ تین دن رہتا ہے اور جگہ جگہ شریعت نے ہماری طبیعت کی بڑی رعایت فرمائی یہ نہیں کہا بالکل کہ کسی سے قطع تعلق ہو گیا اور ابھی ہوا اور فوراً تو اس کے ساتھ پھر کلام کر لے اس لیے کہ طبیعت فوراً چاہتی ہی نہیں چاہے بڑے سے بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو طبیعت پر جو ایک اثر ہوتا ہے شریعت نے اس طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے وہاں بھی تین دن کی اجازت دی ایسے کئی مسائل ہیں کہ جس میں شریعت نے ہماری طبیعت کی بڑی رعایت رکھی ہے اسی لیے شریعت سے زیادہ ہماری کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ ہمارا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو شریعت متحرہ ہے جس نے ہماری پوری رعایت کر کے ہمارے لیے مسائل کو بیان کیا اور شریعت متحرہ کو بیان کیا گیا اللہ دلشان شاہ ہم تمام کو شریعت مقدسہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں موت ایک دنیا میں لازمی چیز ہے کوئی انسان اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا خود ہم تعالیٰ اللہ شان و قرآن میں فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور ہم نے حیات کو بھی پیدا کیا یہ حیات ہے پھر موت ہے اور ہم نے ان دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال حیات والی زندگی میں کر کے ہمارے پاس آتا ہے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے جنازہ گزرا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے مجمے سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی کیا تمنا ہو سکتی ہے سنو اس مرحوم کی کیا تمنا ہو سکتی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تو میں خوب نماز پڑھوں گا خوب روزے رکھوں گا خوب زکات دوں گا خوب صدقہ کروں گا خوب دین کا کام کروں گا یہی اس کی تمنا ہوگی ہم کو بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس مرحوم کی یہی تمنا ہوگی حسن بصری کا جملہ اپنے دلوں پر لکھ لو حضرت نے فرمایا یقیناً اس کی تمنا یہ ہوگی لیکن اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے تاکہ وہ یہ کام کر سکے البتہ تم ابھی زندہ ہو تم کل لو تاکہ تمہیں کل کو یہ افسوس نہ رہ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دل شاہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے بعد ایک موت ہے اور موت کے بعد ایک حساب ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو موت اپنی جگہ برحق ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی موت آئی اولیاء کرام کو بھی صحابہ کو بھی ہر ایک اس دنیا سے رخصت ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت جو ہے وہ روایتوں میں بھری پڑی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت آپ کا کیا حال تھا خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی منگوایا اپنے آخری آخری وقت میں اور یوں اندر میں پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور یوں فرمایا کہ ان موت سکرات یا عائشہ موت کی سختی ہے یا عائشہ ان موت سکرات موت کی ایک سختی ہے یہ خود اخیری وقت میں اور حضرت بار بار یوں ہاتھ اٹھا رہے تھے اللہ رفیق لالا اللہ رفیق لالا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں آپ کا سر مبارک تھا میرے ران کے اوپر آپ کا سر مبارک تھا اور میرے پیٹ سے میرے سینے سے سہارا لے کر کے حضرت سوئے ہوئے تھے اور میرے ہی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی اور اخیر میں آپ کا یوں ہاتھ اٹھا اور پھر اخیر میں آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور اللہ رفیق العالی کا یہ آخری لفظ آپ کا نکلا علماء نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی زبان پر نکلے آخری وقت میں ہر وہ لفظ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہو چاہے وہ جس زبان میں استعمال کر لیا جائے وہ خاتمہ علل خیر ہی پر شمار کیا جائے گا اس لیے کہ حضرت کا آخری جملہ اللہ مرفی تھا لا الہ الا اللہ نہیں تھا اللہ رفیق کل اللہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر لکھا ہے کہ رفیع کے اعلیٰ سے کیا مراد ہے علامہ سہیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں رفیع کے آلہ سے مطلب وہ لوگ مراد ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا من النبیین نوج صدیقی والصالحین یہ لوگ مراد ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں تو پھر ان کی موت ہوئی ہے سراط المستقیم سراط الام علیہم یعنی سراط مستقیم پر موت ہوئی جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیع کے آنا کا لفظ بول کر اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی سراط مستقیم پر موت عطا فرما مجھے بھی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے طریق پر موت عطا فرما تو حضرت کا آخری جملہ جو تھا وہ اللہ رفیق رفیع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ آپ کی تدفین کے بعد جب دفن کر کے آ گئے ہیں تو بعد تدفین بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کو کہہ رہی ہے کہ انس اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی تم نے نبی پر مٹی ڈالی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی نہیں چاہتا تھا مٹی کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلانے کو لیکن بہرحال نبی ہی کے حکم پر ہم نے عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے باپ میں جو طریق بتایا تھا تدفین کا ہم نے اس پر عمل کیا صدیق اکبر کی موت کے بعد میں بخاری شریف میں بہت مفصل لکھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیچر کو یہ سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے فرمایا سنیچر ہے پھر اس کے بعد پیر کو سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے فرمایا پیر فرمایا آج میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا اس لیے کہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ میری موت پیر کو آئے علماء نے لکھتا ہے کہ پیر کا دن افضل ہے پیر کے دن کو افضل قرار دیا گیا بہت افضل دن اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کو ہوئی اور اسی بنیاد پر صدیق اکبر نے پیر کے دن کی موت مانگی تھی یہ اور بات ہے کہ پیر کا دن گزر گیا مغرب کے بعد آپ کی وفات ہوئی یعنی منگل شروع ہو گیا اور آپ کی وفات ہوئی لیکن آپ نے دعا جو کی تھی وہ پیر کے دن کی ابتباعی نبوی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر کو تشریف لے گئے تو میری موت بھی پیر ہی کو آنا چاہیے اس لیے آپ نے پیر کا دن مانگا تھا اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باپ قائم فرمایا باب الموت یوم الاثنین پیر کے دن کی موت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اتباع نبوی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی اتباع کی بنیاد پر پیر کے دن کی موت مانگے گا تو اس صورت میں امید ہے کہ اتباع نبوی پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو جمعہ کو مرنے والے کو بھی نہیں ملتا اگرچہ جمعہ کے بعد میں یہ کہا گیا کہ مما تفی فی نہیں لطل جمعہ فی یوم الجمعہ ترمدی کی روایت ہے کہ جو جمعہ کی رات میں مرا یا جمعہ کے دن میں مرا تو اس کو قبر کے سوالوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے لیکن اگر اتباع نبوی کے اندر کوئی پیر کو مرا تو اس کا مقام اس سے بھی بڑا ہو جائے گا تو بہرحال میرے بھائی یہ موت اپنی جگہ برحق ہے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے چاہے وہ امیر دنیا ہو یا امیر دین ہو وہ دین کا بڑا ہو یا دنیا کا بڑا ہو وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ امیر ہو یا غریب ہو وہ فقیر ہو یا شاہی مکانوں میں رہنے والا ہو موت اپنی جگہ ہر ایک کو پہنچ کر رہتی ہے لیکن دنیا سے کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو ان کے جانے کی وجہ سے خلاصہ لگتا ہے ان کے جانے کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ان کے جانے کی وجہ سے دل پر ایک دھکا سا لگ جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے پر حضرات صحابہ کرام کا جو حال ہو چکا تھا اور حال یہ تھا صحابہ کرام کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اسے ختم کر دوں گا نبی کی موت نہیں ہوئی اللہ سے ملنے گئے ابھی آ جائیں گے واپس صدیق نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر اس وقت مدہوش تھے اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے تو صدیق نے دیکھا کہ اس عالم میں اب بہت چھیرنا مناسب نہیں ہے صدیق تشریف لے گئے سیدھے رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر یہ آپ کی زندگی کا پہلا خطبہ تھا آپ نے خطبے میں فرمایا منقان یاد محمد انفن محمد کرمات اللہ فعن اللہ حی اللہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لیں کہ اس کا رب زندہ ہے اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہے اور پھر وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کی آیت پر ہی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات عمر پر ابھی اتری ہے ابو بکر پر یہ آیات ابھی اتری ہے اللہ کے یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی لیکن اس کے مضمون کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تھی جس کی بنیاد پر فرماتے کہ ایسا لگا کہ گویا یہ آیات ابھی اتری ہے تو کچھ لوگوں کے دنیا سے جانے کی بنیاد پر دل پر ایک بڑی بے چینی سی بڑا قلب بڑا افسوس رہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انہی میں ہمارے اکابر ہے بزرگان دین ہے اس وقت کی جو افراتفری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ بلال برداشت نہیں کر سکے اور شام چلے گئے اور وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال بہت جلدی ہم کو بھول گئے اور پھر بلال تشریف لائے اور حسنین نے فرمایا کہ اذان دیجیے آپ جو نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور اذان دی اور جب اذان دی ہے تو مدینے کی عورتیں اور بچے سارے کے سارے باہر نکل پڑے یہ سوچ کر کے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ صاحب کرام کی کیفیات تھی یہی حال ابو بکر کے انتقال پر یہی حال عمر کے انتقال پر یہی حال عثمان کی شہادت پر یہی حال علی کی شہادت پر حضرات صحابہ کے انتقال یہی وجہ ہے کہ بلال بلال حبشی کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک معذم کا انتقال ہو گیا یا ایک حبشی غلام کا انتقال ہو گیا عمر نے فرمایا ماں تو سید آج ہمارے آقا کی موت ہو گئی بلال کے باپ نے فرمایا آج ہمارے آقا کی موت ہو گئی تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے ان کے جانے کی بنیاد پر ایک بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے ہمارے زمانے کے جو اکابر ہے بزرگان دین ہے وہ ہمارے لیے فتنوں کے بچنے کا ذریعہ ہے میں صحیح کہتا ہوں آپ کو اس کا انداز نہیں ہوگا کہ یہ فتنوں کے بچنے کا ذریعہ ہے یہ جو دینی مسائل میں بھی جو فتنے اٹھ رہے ہیں اور آئے دن ہم جو فتنے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی اس جماعت میں اور کبھی فلاں تنظیم میں اور فلاں یہ جو فتنے یہ ہمارے بزرگوں کے اٹھنے کے نتیجے میں سارے مسائل کا مسائل سامنے آ رہے ہیں میں قبل رمضان ایک بڑی شخصیت مولانا سید مکرم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس میں پہنچا تو رو کر کے مجھے کہنے لگے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفا میں سے میں جب حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت رو کر کے کہنے لگے کہ بھائی مولانا یونس صاحب بھی چلے گئے اور مولانا سالم صاحب بھی چلے گئے اب مجھ جیسے نالائق کی باری ہے اب مجھے بھی دنیا سے روانہ ہونا ہے تو میں نے حضرت سے یہ فرمایا میں نے کہا حضرت آپ کی مثال آپ بزرگوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر میں جو موج اٹھتی ہے تو وہ موج جب اٹھتی ہے تو بڑی زوروں کی اٹھتی ہے لیکن کنارے پر جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے کنارہ جو ہوتا ہے وہ ان موجوں کو روک دیتا ہے اور اس کو واپس کر دیتا ہے ان موجوں کو باہر نہیں آنے دیتا اور باہر والوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ موج کتنی خطرناک تھی اگر باہر آ جاتی تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتی میں نے کہا ٹھیک اسی طرح حضرت یہ جو فتنوں کی موجیں اٹھ رہی ہے یہ فتنوں کی موجوں کے اندر آپ کے قلوب جو ہیں یہ اس کے کنارے ہیں اور ساحلی علاقے ہیں یہ فتنوں کی موجیں تمہارے دلوں سے ٹکرا کر تمہارے ذکر کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے ورا کی وجہ سے پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فتنوں کی موج واپس ہو جاتی ہے اور ہم جیسے نالائکوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ فتنہ کتنا بڑا تھا تو حقیقت حال یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ فتنوں کو روکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے قلوب سے نکلنے والا ذکر اور ان کے دل جو اللہ کی یادوں میں تازہ رہتے ہیں مست رہتے ہیں جس کی بنیاد پر شام فتنوں کو روک دیا کرتے ہیں اور ان ان بزرگوں کا جانا یہ یہ فتنوں کا ذریعہ ہو جاتا ہے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ لائر فاول علم انتظام اللہ ایک دم سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ یرتز العلم بے رف عل علما اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا علماء متبحر ہر کو اٹھا کر جو جو, جو علماء بڑے ہیں ان کے سینے میں جو علوم بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کو اٹھا لے گا اور ان علماء کے اٹھانے کے ساتھ وہ علم بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہی وجہ ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ سے فارغ ہو کر کے آئے تو اس موقع پر حضرت عمر نے درخواست فرمائی کہ حضرت اتنے سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے ہمارے جنگ یمامہ کے اندر قریباً سات سو کے قریب عدد تھا فرمائی اتنے سارے حفاظ صحابہ ہمارے شہید ہو گئے اگر اسی طرح صحابہ شہید ہو گئے قرآن ان کے سینوں میں چلا جائے گا حضرت تحریر کی کوئی شکل ہو جائے یعنی قرآن کو ایک کتاب میں جمع کر لیا جائے تو صدیق کے اکبر نے فرمایا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن عمر کا اصرار رہا یہاں تک کہ صدیق کو شرے صدر ہو گیا اور جب دل میں ایک بات بیٹھ گئی تو آپ نے حضرت زید اتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زید تم اصل کاتب وہی رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تم قریشی بھی ہو اور تمہاری زبان اصلی زبان ہے تم اس کام کو اٹھاؤ زید فرماتے ہیں بخاری شریف میں آپ کا جملہ نقل کیا گیا حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ صدیق اگر مجھے یوں کہتے کہ اس پہاڑ کو پورا کھود کر کے اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دو تو یہ میرے لیے آسان تھا لیکن یہ جو کام میرے حوالے کیا گیا یہ میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن بہرحال حضرت صدیق اکبر خلیفت المسلمین امیر المؤمنین کا حکم تھا جس کے نتیجے میں مجھے اس کام کو کرنا پڑا اور آپ نے کرے شرائط کے ساتھ مضبوط شرائط کے ساتھ قرآن کریم جیسے عظیم المرتبت کتاب کو جمع فرمایا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ علم ویسے ختم نہیں ہو جائے گا کہ کہیں اللہ قرآن کے اوراق کو اٹھا لے اور علم کو اٹھا لے اللہ متبحر علماء کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو ان کے علوم اچھا کوئی کہتا ہے کہ ان کے علوم کتاب میں آ گئے ارے بھائی جو دل میں ہے وہ کتابوں میں سارے علوم نہیں آ سکتے ہیں جو دل ان کا علوم سے بھرا ہوا ہے وہ سارے علوم کتابوں میں کون جمع کر سکتا ہے وہ معلم بھی خود جمع نہیں کر سکتا وہ مصنف بھی خود جمع نہیں کر سکتا جو اس کے دل کے اوپر تعالیٰ دل شانو کی طرف سے الہام ہوا کرتے ہیں اور علوم کی بوچھار ہوا کرتی ہے وہ سارے علوم وہ بھی جمع نہیں کر سکتے انہی علماء میں ہمارے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمہم محمد اللہ تعالیٰ ایک عظیم المرتبہ شخصیت ایک عظیم المرتبت شخصیت لیکن مولانا عبد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارا رونا رویا ہے مولانا عبد صاحب لکھنوی علیہ الرحمہ نے ہمارا رونا رویا ہے کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ مردہ پرست ہیں مردہ پرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اکابر زندہ ہیں آج بھی ہمارے بزرگان دین زندہ ہے یہاں دابھیل میں ایک مائنا شخصیت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ جن کے چہرے سے نورانیت تپکتی ہے اور جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے ایک مائنا شخصیت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن ہم مردہ پرستوں کا حال یہ ہے کہ جب تک ہمارے اکابر حیات رہتے ہیں وہاں تک تو ہم کبھی تو ان سے پانی پھکوا لیا کبھی ان سے دعا کی درخواست کر دی کبھی ان سے مسافہ کر لیا یہ ہماری پرواز کی انتہا ہے یہ آخری پرواز ہے بس ہو گیا کہ ہم نے حضرت سے دعا کرا دی ہم نے حضرت سے مسافہ کر لیا اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سے مسافہ فرمایا میں نے حضرت سے دعا کروا دی میں نے حضرت سے پانی پھکوایا لیکن ان کی مجالس میں شریک ہو کر اور ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بنانے کی فکر ہمیں نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے والے بنے میرے بھائیو علی یہ قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور مفسر بھی ہے انہوں نے فاتحہ شریف سور فاتحہ کی تفسیر فرمائی تو وہاں ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا فرمایا اہدن دنس المستقیم ہر بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرما پہلا نقطہ تو یہ لکھا کہ پڑھنے والا تو اکیلا ہے پڑھنے والا اکیلا ہے تو اس نے واحد کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا جمع کا کیوں استعمال کیا ایک دینا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ بتا کہنا یوں چاہیے تھا یہ دینی اے اللہ مجھے سیدھا آپ اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ اپنا ہر ایک تو اپنا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس دن ہی ہونا چاہیے تھا ایک ساتھ کون پڑھتا ہے کہ اس دن کہا جائے بہوچن کہا جائے جمع کہا جائے ہر ایک اپنی الگ فاتحہ پڑھ رہا ہے پھر جمع کا لفظ کیوں بولا گیا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ اگر تیری دعائیں دن سراط المستقیم کی قابل قبول نہ ہو تو جمع کی شکل میں دعا کرے گا تو صالحین کے زمرے میں تیری دعا داخل ہو کر کے اللہ تجھے بھی نصیب فرما دے گا اس لیے فرمایا کہ تو اکیلا اپنے لیے دعا نہ کر بلکہ جماعت کو شریک کر لے اس دن سرات المستقیم پھر آگے فرمایا سرات الدین علیہم کون سا سیدھا راستہ اللہ ان بزرگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا انعمت علیہ وہ کون بزرگان دین فرمایا و صدیقین و والشہداء والصالحین انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان کے راستے پر چلا ملا ایک اشکال کرتے ہیں کہ اصل قابل اتباع تو انبیاء ہے دنیا میں اصل قابل اتباع جو ہیں وہ تو انبیاء کرام ہیں تو من النبیین کہہ دینا چاہیے تھا یہ صدیقین شہداء اور صالحین ان کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا بس اللہ یوں کہہ دیتا اے اللہ ان کے طریق پر چلا جو تیرے نبی ہے جو تیرے انبیاء ہیں پھر آگے صدیقین شہداء صالحین کو کیوں لایا اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا چودہ سو سال ہو گئے اب کوئی نبی نظر نہیں آتا کہ کوئی نبی آنے والا ہو تو سلسلے نبوت تو ختم ہو گیا اب اس نبی کے طریق کو سمجھنا ہوگا تو انہی سہدا اور صالحین اور صدیقین کے ذریعے سے نبی کے طریقے سمجھ میں آئیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر دور میں صدیق بھی موجود رہیں گے اور ہر دور میں صالح بھی موجود رہیں گے صدیقین بھی رہیں گے اور صالحین بھی رہیں گے ابو بکر صدیق جو ہے وہ امام الصدیق ہے باقی صدیق ہر دور میں موجود رہیں گے اس دور میں بھی صدیق موجود ہیں اور اس دور میں صلاح موجود ہے اب بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حسن بصری جیسا صدیق مل جائے اور باعزی بستانی جیسا صالح مل جائے اور اور معین الدین چشتی جیسا مل جائے اور نظام الدین اولیاء جیسا ہمیں ولی کامل مل جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر جہاں ہم بڑے بڑے پیروں کا اور بڑے بڑے بزرگوں کا تمنا لیے بیٹھے ہیں اور اپنے دل میں جو ہے حوث لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ اعلیٰ درجے کے مل جائے تو وہاں پر ان کے مریدین پر بھی تو نظر کی جائے کہ ان کے مریدین کا حال یہ ہے خارا نظام معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے انیس سال تک خادہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت فرمائی جن سے آپ کو اجازت حاصل ہے خالہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ان کی انیس سال خدمت فرمائی اور آپ کے حالات میں لکھا ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے کہ کھانا آپ ہی پکاتے تھے معین الدین چشتی کھانا پکاتے تھے حضرت کے لیے فرمایا انیس سال میں حضرت کا کھانا پکایا لیکن ایک دانہ چکھنے کے نام پر بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا جب تک کہ حضرت نے اجازت نہیں دی تو جہاں ہم بڑے بڑے اولیاء کاملین کو دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بزرگوں کو دیکھ کر ہم معیار قائم کرتے ہیں کہ یہ تو معین الدین چشتی جیسا نہیں اور یہ تو نظام الدین اولیاء جیسا نہیں اور یہ تو فلاں جیسا نہیں تو آپ بھی تو اس مرید کے مقام پر پہلے پہنچنے کی کوشش کرو اگر آج کا مرید اس مقام پر پہنچے گا تو اللہ حسن بصری جیسا بھی نصیب کر دے گا اور معین الدین چشتی جیسا بھی نصیب کر دے گا اور نظام الدین اولیاء جیسا بھی نصیب کر دے گا یہاں تو مریدوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہاں سے دعا ملی تو ٹھیک ہے ورنہ دروازہ بدل دیا کرتے ہیں دوسرے پیر کے پاس چلے جایا کرتے ہیں اجازت اس سے ملی تو ٹھیک ہے ورنہ خلافت کے لیے دروازہ بدل دیا اگر یہاں سے کوئی بات بنی تو ٹھیک ہے ورنہ تو دوسرا دروازہ بدل دیا نہ کھانے میں حلت و حرمت کی تمیز نہ اچھائی اور برائی کی تمیز نہ زبان سلیقے کی اور ہم چاہتے ہیں کہ حسن بصری جیسے بن جائے بہرحال ہر دور میں صدیقین موجود ہیں صالحین موجود ہیں ہماری آنکھوں کی کمی ہے ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے تو بہرحال حضرت کی ذات گرامی ایک عظیم المرتبت شخصیت تھی اور آپ کی خوبیاں تو بے شمار ہیں جو جو یہاں ترکیسر کے اندر تعزیتی اجلاس ہوا تھا اور بہت سارے اقابل نے علماء نے حضرت کی خوبیوں کو مختلف شکلوں کے اندر ذکر فرمایا مجھے اس وقت ان ساری خوبیوں کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے میں نے تو ایک حدیث پڑھی اس قرو محاسن موتا کو تم اپنے مردہ اور اپنے میت کے محاسن کو اس کی خوبیوں کو ذکر کرو تو حضرت کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نسبتوں کے لحاظ بہت کیا کرتے تھے نسبتوں کا لحاظ نسبت کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ان سے جڑا ہوا ہے اس نسبت پر میں ان کی تعظیم کرتا ہوں یہ نسبتوں کا لحاظ جب دارالعلوم وقف دیوبند کی شورا میں اس آزیز کو لیا گیا سنو تو حضرت نے مجھے ایک بات فرمائی فرمایا شورا میں آ جانا یہ کوئی بڑا مقام نہیں اور شورا میں نہ ہونا یہ کوئی توہین نہیں فرمایا شورا میں آ جانے کی وجہ سے کوئی اپنا مقام بڑھ نہیں جاتا اور شورا میں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی کوئی ذلتی نہیں ہوتی لیکن تم شورا میں لیے گئے ہو تو اب تم یہ نیت کر لو کہ اس دارال کو نسبت ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے چونکہ حضرت مولانا سالم صاحب دیتے ہیں قاری طیب صاحب کے اور قاری طیب صاحب دیتے ہیں حافظ احمد کے اور حافظ احمد بیٹے ہیں حضرت نانوتوی کے تو مولانا صالب صاحب جو ہیں وہ پرپوتے ہوتے ہیں حضرت نانوتوی کے اور حضرت نانوتوی کا عالم پر احسان ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر پوری دنیا میں علم دین کو پہنچایا اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا فرمایا اس نسبت کی بنیاد پر دارالعلوم کی مدد کرنا ہفتہ اعلیٰ اس نسبتوں سے تمہیں مالا مال کرے گا یعنی اگر ہم نے اس نسبت کا لحاظ رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس نسبت کی رعایت ہمارے اندر بھی پیدا کرے گا مجھے ایک دو باتیں حضرت سے متعلق یاد آئی کہ جس وقت ہمارے قدوت العلماء اور سرزمین گجرات کی عظیم المرتبہ شخصیت اور کامل اپنے زمانے کے بزرگ اور بہت بڑی بائنا شخصیت حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور انتقال کے کچھ کچھ مہینوں کے بعد ان کے فرزند ارزمن حضرت قاری عبدالرشید صاحب دامت برقاتم ملالیہ جب تشریف لے گئے کینیڈا اس وقت حضرت کینیڈا میں تھے تو جب کینیڈا تشریف لے گئے تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے میں آپ کے آپ کے جو ہے ذرا نوازی اور توازو کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو مجھے خاص طور پر ذکر کرنا ہے اپنے بیٹے قاسم ہیں ان سے یہ کہا کہ بیٹے کل قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں عبد الرشید صاحب دار برکات تو ہم استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلیں گے کہا حضرت کی شخصیت کہا قاری صاحب کی فرمایا کل استقبال کے لیے ہم چلیں گے تو قاسم نے کہا کہ ابا جی آپ بیمار بھی ہیں آپ کیوں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جب حضرت قاری صاحب تشریف لے آئیں گے تو آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے تو فرمایا نہیں مجھے جانا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑے باپ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے نسبت فرمایا یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جو سرزمین گجرات نہیں بلکہ سرزمین ہندوستان کا ولی کامل تھا فرمایا یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان کے باپ مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے مجھے اس نسبت پر آج جب ان کا بیٹا اس زمین پر آ رہا ہے تو مجھے اس کے استقبال کے لیے جانا چاہیے نسبت کا بہت بڑا مسئلہ اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات بتاؤں میرا کینیڈا کا سفر ہوا آج سے سترہ سال پہلے پہلا یا دوسرا میرا سفر تھا اور حضرت اس وقت وہیں موجود تھے خود ان کے بیٹے سے کہا کہ آئندہ کل حنیف آ رہا ہے تو ہم ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے چلیں گے جبکہ اس وقت میرے حضرت سے اتنے روابط یہ ضرور تھا کہ تعلقات تھے لیکن اتنے روابط نہیں تھے اور نہ میں فلاح دارین کا پڑا ہوا میں تو راندیر کا پڑا ہوا بہرحال حضرت نے اپنے بچے سے کہا کہ کل کو ہم ایئرپورٹ پر چلیں گے تو بیٹے نے پھر وہی جواب دیا کہ حنیف خود ہی ملنے آ جائے گا آپ کیوں ایئرپورٹ جائیں گے تو حضرت یوں کتاب دیکھ رہے تھے اور کتاب دیکھتے دیکھتے ایک بات فرمائی کہ نہیں مجھے تم لے جانا ضرور سے دوسرے دن وہ لے کر کے آ گئے مجھے تو ابھی وہ بچے نے بتایا اس وقت صرف اتنا ہوا کہ ایئرپورٹ پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں وہ قاسم بھی میں نے کہا کہ والد صاحب خیریت ہے تو کہا والد صاحب تشریف لائے ہیں تو میں سب کو ایک طرف رکھ کر کے وہاں دورہ دورہ گیا حضرت کے پاس میں نے کہا حضرت آپ نے کیوں زحمت اٹھائی تو مجھے تو یوں کہہ دیا کہ بھائی تو اتنے دور سے آیا ہے تو میں اتنے قریب سے نہیں آ سکتا لیکن ان کے بیٹے قاسم کو جو گاڑی میں جواب دیا تھا وہ جواب انہوں نے مجھے ابھی بتایا فرمایا مجھے والد صاحب جب میں نے منع کیا تھا تو والد صاحب نے مجھ کو یوں کہا کہ یہ بخاری پر آتا ہے تو اس کو نسبت ہے بخاری شریف سے قیامت کے دن شاید کہ اس کی نسبت پر اللہ میری مغفرت فرما دے میرے بھائیوں یہ بات تو دیکھے کہاں اتنا بڑا کہاں ہم جیسے طلبا ہم جیسے حقیر و فقیر ہم جیسے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بے علم جاہل جن کے علوم کا دمکا عرب کے اندر بھی بجتا ہے ایسی شخصیت اتنا بڑا عالم اور اس کی توازو کا یہی ہمارے بڑوں کی خصوصیت ہے یہی ہمارے بڑوں کی پہچان ہے اس لیے کہ شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح فرید الدین اختار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو جو دانی میوے سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہی اپنے سر کو زمین پر رکھتی ہے وہ وہ عر نہیں بتاتی وہ شان نہیں بتاتی وہ وہ جو ہے تکبر نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو گرا دیتی ہے یہ ہمارے سارے اقابر جو بزرگان دین ہیں جو ذکر سے بھرے ہوئے ہیں جو تقوے سے بھرے ہوئے ہیں جو سنت رسول سے بھرے ہوئے ہیں جو للہیت سے بھرے ہوئے ہیں جو خلوص سے بھرے ہوئے ہیں اور, اور, اور, اور جن کا دل محبتوں سے بھرا ہوا ہے ان لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ پر میوا شاہ سر بر کہ وہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا کرتے ہیں میں نے روایات میں ایک واقعہ پڑھا میرے بھائیوں میں بہت رویا اس واقعے کے اوپر بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزا لگا اور جتنی چیزیں پلاتے تھے وہ سب نکل جاتی تھی اس لیے کہ انتری میں نیزا لگ چکا تھا تو ساری چیزیں نکل جاتی تھی یقین ہو گیا کہ اب آپ دنیا سے روانہ ہو جائے ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا اور آپ کی عیادت کر کے کہنے لگا کہ حضرت عمر سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی شخصیت وہ ہے کہ نبی آپ سے راضی آپ نبی سے راضی اور آپ کا یہ مقام اور یہ مقام اور یہ مقام جو فضائل تھے وہ بیان کیے اور فرمایا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی اشاعت دی بہت بڑی زمین پر اس وقت کے حالات کو اس وقت اگر کمپیئر کرو میرے بھائیوں تو آپ کے اس ملک کے برابر قریباً گیارہ ملک بن جائیں گے اتنی بڑی زمین پر حضرت عمر کی حکومت تھی اتنی بڑی زمین پر آپ کی حکومت تھی کہاں رومن امپائر اور کہاں مدینت المنورہ کہاں شام اور کہاں عراق اور کہاں فلسطین اور کہاں دور دور تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی آپ انداز لگائیں کہ اتنا بڑا حاکم وقت اور ان کی جب تعریف کی گئی تو حضرت عمر زار و قطار رو پڑے اور دو ہاتھ جوڑ کر فرمایا جب ناخی او میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر میری تعریف نہ کر آج ہم تعریف سے خوش ہوتے آج ہم تعریف سے خوش ہوتے فرمایا میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر لالی ولا علیہ اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ فرمائے اللہ میری پکڑ نہ فرمائے یہ ہمارے اکابر کی توازو ہے یہ تو بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتابوں میں اس روایت کو جو آگے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرے انور اور اپنا رخسار اور اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا اور زمین پر رکھ کر کے یوں رگڑنے لگے رگڑتے رہے اور ایک جملہ بولتے رہے یہاں عمر عبد الخطاب اے خطاب کے بیٹے عمر تیرا برا ہو اگر علم اللہ اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ فرمائی اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ فرمائی تو تو تباہ ہو گیا تو برباد ہو گیا عمر تو ویران ہو گیا یہ بار بار بولتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے روتے جا رہے یہ کون عمر اس توازو پر جا رہا وہ عمر جن کے متعلق نبی نے یوں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کون عمر ہے جس کی شخصیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر معراج میں میں نے تیرا مکان جنت میں دیکھا یہ وہ عمر ہے کہ جس کو شرح مبشرہ میں جنت کی بشارت سنائی گئی اور یہ وہ عمر ہے جس سے متعلق فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے دونوں وزیر ہیں اور میرے اوپر کے وزیر جبریل قائل ہے اتنا بڑا مقام حضرت عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین جب قدم رسول اللہ میں ہو گئی تو اس کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نے میری پشت کے پیچھے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی تیقن تو مجھے پورا یقین تھا کہ عمر ہی یہاں دفن ہونے والے اور کیسے دلیل دی فرمایا میں نے ہزاروں مرتبہ نبی سے سنا دخل تو انا و ابو بکر عمر خرج تو انا و ابو بکر عمر زہب تو انا و ابو بکر عمر فرمایا اللہ کے حبیب نے میں چلا میرا ابو بکر چلا میرا عمر چلا میں داخل ہوا میرا ابو بکر داخل ہوا میرا عمر داخل ہوا میں آیا میرا ابو بکر آیا میرا عمر آیا فرمایا ہزاروں مرتبہ نبی کی زبان پر ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک شاسن نے فرمایا کہ ایک بیل پر ایک آدمی سوار ہو گیا بخاری شریف میں ہے بیل پر سوار ہو گیا تو بیل بولا اللہ تعالیٰ نے بولنے کی دی بیل بولا میں سواری کے لیے نہیں ہوں میں تو کھیت کے لیے ہوں ہل جوتنے کے لیے ہوں یہ تو میرے اوپر کہاں سوار ہو گیا یہ بات نقل کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے حالانکہ وہاں نہ ابو بکر تھے نہ وہاں عمر تھے لیکن ان دونوں کے ایمان پر اعتماد اتنا زبردست تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی حضرت علی فرماتے ہیں جب ہزاروں مرتبہ نبی کی زبان پر ان کے تذکرے ہیں تو قدموں میں بھی یہی ہو سکتے ہیں اس لیے دائیں طرف اگر ابو بکر سویا ہے تو بائیں طرف عمر سویا ہے فرمایا بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ ہمارے اکابر کی توازو ہے حضرت مولانا کے اندر توازو کود کود کر کے بھری ہوئی تھی آپ کے اندر ان کے ساری اور آجیز ہی میں نے ابھی کسی جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ بہت آسان ہے لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ بہت کم لوگوں میں ہوا کرتا کوئی بڑا ہے کوئی میرا شیخ ہے میرا استاد ہے اور میں اس کے سامنے توازن سے بیٹھ جاؤں آجزی سے چھوٹا بن کر کے بیٹھ جاؤں یہ تو بہت آسان ہے لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم آ گیا عربی اول کا طالب علم اور حضرت اس کے سامنے بھی یوں بیٹھے ہیں اور اس کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور اس کو محبت اور پیار دے رہے ہیں اور اس کی باتوں کے اوپر جانتے ہوئے بھی جہالت کا اعتراف کر رہے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا ایک مدرسے کا ایک طالب علم عربی دوم پر رہا تھا وہ آیا حضرت کی مسافر ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھا حضرت کا مزاج تھا کہ ذوق دیکھ کر بات چھیڑتے تھے جن کا جو ذوق ہوتا تھا اس کے مطابق مجھے کئی مرتبہ مفتی صاحب کا تذکرہ میرے سامنے کیا کہ مفتی صاحب آئے تھے میں نے فلاں چیز ان کو لکھنے کو دی مفتی صاحب آئے تھے میں نے فلاں چیز ان کو دی تو ذوق دیکھ کر کے آپ کام حوالے کیا کرتے تھے اور یہ بڑوں کا مزاج ہوا کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جن کے اندر جو جوہر ہوتا ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک طالب علم عربی دوم کا کسی مدرسے کا آیا حضرت نے دیکھا اس کی باتوں سے کہ اس کو نحو میں دلچسپی ہے تو نحو کی باتیں اس کے ساتھ شروع کی فلاں بات فلاں قانون فلاں قاعدہ فلاں قاعدہ اس کے بعد بات بات میں اس نے ایک کچھ طالب علم نے خود ایک بات بیان کی حالانکہ وہ بات ایسی تھی کہ جس کو ہر طالب علم جانتا ہے لیکن حضرت اس طرح اس کے سامنے بیٹھے ہو اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے ذرا مجھے بھی نوٹ کر کے دے دینا حالانکہ وہ ایک کامن بات تھی ایک مشہور و معروف بات تھی لیکن یہ جملہ کہ اس طرح پر کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ حضرت اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے اس طالب علم کو آگے بڑھا ہیں یہ کمال ہے یہ خوبی ہے یہ سیرت ہے یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کو اللہ کے حبیب اسی طرح آگے بڑھاتے تھے اللہ کے حبیب کی ساری زندگی کو پلو ساری زندگی کو حضرت ابو موسا عشری تجریب لائے فرمایا یا رسول اللہ لوگ میرے چچا عامر کے متعلق یوں کہہ رہے ہیں اصل میں حضرت عامر کا واقعہ فتح طائف کے موقع پر یہ ہوا کہ وہ دشمن کو یوں مارنے گئے دشمن پیچھے ہٹ گیا اور تلوار حضرت عامر کی خود آپ کے پاؤں پہ لگ گئے تو اسی میں آپ کی وفات ہو گئی شہادت ہو گئی تو حضرت ابو موسا غمگین تھے اللہ کے حبیب نے ہاتھ پکڑا فرمایا ابو موسا غمگین کیوں ہو فرمایا اللہ کے حبیب لوگ میرے چچا سے متعلق ایسی بات کرتے ہیں کہ تیرا چچا یہ خودکشی کر لی جان بوجھ کر اپنے آپ کو مار دیا اور اور بزدل تھا تیرا چچا اس طرح کی بات کر رہے ہیں حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا کو فرمایا نہ لجا ہی دو مجاہد دو ارے تیرا چچا تو بہت بہادری کے ساتھ لڑنے والا اور عرب میں ایسے بہت کم لوگ ہوا کرتے عرب میں ایسے بہت کم لوگ ہوا کرتے حضرت معاذ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عہد میں میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے اور اتنے زخم تھے اتنے زخم تھے میرے والد صاحب کے اوپر تیروں کے اور اور, اور تلواروں کے کہ چہرہ دیکھنا یہ یہ آپے سے باہر تھا نبے زخم لگے ہوئے تھے چادر اڑائی تھی میرے والد صاحب کے اوپر اور جب میں پہنچا ہوں روتا ہوا میرے والد صاحب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو صحابہ نے کہا نہ دیکھ نہ دیکھ تو نہیں دیکھ پائے گا اپنے باپ کے چہرے کو نہ کھول اللہ کے حبیب دیکھ رہے اور پاک پاس کے اعظم نے فرمایا دیکھ لینے دو اس کو دیکھ لینے دو اس کو فرمایا میں نے میرے چچا میرے والد صاحب کے چہرے کو کھولا اور میں نے دیکھا تو سب بالکل زخموں کی وجہ سے چہرہ قابل دید نہیں تھا دیکھنے کے قابل نہیں تھا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کی بودی تو انگلی سے پہچانی گئی تھی چہرے سے نہیں پہچانے گئے انگلی سے پہچانے گئے تھے لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھ لینے دو اور اس کے بعد فرمایا جابر ادھر آؤ بیٹا اللہ نے تیرے باپ کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے سایہ کروایا ہے تیرا باپ شہیدوں کا سردار بنا ہوا ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو اسی طرح آگے بڑھاتے تھے اسی طرح آگے بڑھاتے تھے تبوک کے موقع پر جب آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے اور لمبے سفر میں جانا ہے تو اگر کے اپنی بساط کے مطابق لے کر آئے ایک صحابی کا واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ مزدوری پر گئے اور یہودی کے وہاں کام کیا اور اپنے سر پر کھجور اٹھا کر کے دوسری دکان پر پہنچایا تو ایک سا کھجورے ملی یعنی ساڑھے تین کلو کھجور قریباً اس زمانے میں ہوتی ہے اتنی سی مزدوری آپ کو دن بھر کے کام کے بعد ملی ہے وہ لے کر کے آئے یہ سوچ کر کہ کوئی اتنا لایا کوئی اتنا لایا ابو بکر کتنا لے آئے عمر کتنا لے آئے میرا اتنا سا دل میں یہ بات تھی اتنا سا ہے کیا بسات ہوگی میری اتنے سے کھجور کی اللہ کے نبی کہیں رد تو نہیں کر دیں گے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی کھجوریں لی ان کے چہرے سے بھاگ گئے کہ اس کے دل میں کچھ اس طرح کی بات ہے آپ نے ان کی کھجوروں کو لی اور جتنا مال پڑا ہوا تھا ان سب کے اوپر کھجوروں کو ڈال دیا اور فرمایا ان سب میں برکت تیری کھجوروں کی وجہ سے ہونے والی ہے یہ اللہ کے حبیب کا جو مزاج تھا اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا اپنے صحابہ کو آگے بڑھانا یہ وہ ہمارے اقابل ہیں جن کی زندگیوں کے اندر اسی طرح کا مزاج رہا کہ وہ میں نے کہا نا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن جانا بہت آسان ہے لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بن جانا میرے بھائیوں یہ بڑوں کی وسعت زر اور جگر گردے کی بات ہے جہاں ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کوئی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر شیخ الحدیث کوئی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر امام کوئی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر جو ہے علم والا کوئی نہیں جہاں ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہاں ایسے موقع پر چھوٹوں کے سامنے بڑا ہو کر بھی چھوٹا بن جانا جھک جانا اپنے آپ کو اس طرح پر ان کے ساتھ ملا لینا جیسے حضرت انہی کی طرف طالب علم بنے ہوئے ہیں یہ حضرت کا مزاج تھا میرے بھائیوں ایسے ایسے واقعات زندگی کے ہیں ایسے ایسے واقعات زندگی میں ہیں اور طلبا کی جو تربیت فرماتے تھے بہت عجیب و غریب تربیت تربیت کا جو مزاج آپ کا تھا آج تک اور سب سے بڑی چیز جب کبھی آپ ملنے کے لیے پہنچ جاؤ کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا یہ یہ, سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا اور جب تک آپ بیٹھے رہیں گے وہ بھی بیٹھے رہیں گے اس بیماری کے اندر بھی جبکہ آپ کو شدید بیماری لگ چکی تھی کینسر کا مرض تھا اور وہ بھی ہڈیوں کا کینسر تھا لیکن اس کے باوجود بشاست کے ساتھ عقیر اکیر کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب کوئی جاتے تھے تو کہتے تھے مجھے بٹھاؤ پانچ دس منٹ بیٹھنے کے بعد پھر کہتے تھے اب میں لیٹ جاؤں مہمان کا اتنا احترام کہ بیٹھ جاتے تھے پھر پانچ دس منٹ کے بعد لیٹ جاتے تھے یہ بڑے کمال ہے یہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ صرف ہم سن کر کے لذت نہ لے بلکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان ان, ان طریقوں کو پیدا کریں ایسے اے, اے, ایسے اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں جو ہمارے اکابر میں جو ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں ملتے ہیں اور اور اور تعجد کا عالم ایک مستقل ذکر کا معمول اپنی جگہ مستقل نمازوں کی پابندی اپنی جگہ مستقل طلبا کی تربیت اپنی جگہ مستقل ہر ایک چیز کو اپنے اپنے وقت پر لے کر چلنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے مولانا غلام صاحب استانوی نے آپ سبھی جانتے ہیں جب عقل کنواں کی بنیاد رکھی تو چونکہ مولانا کی مکمل تربیت میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہیں فارسی اول سے لے کر دورے حدیث ان کے والد صاحب نے فلاح دارین میں جب داخل فرمایا تو حضرت مولانا ہی محتمیم تھے اور مولانا کے حوالے کیا تھا حضرت مولانا نے ان کی تربیت فرمائی قدم قدم پر قدم قدم کے اوپر جب عقل کنواں کی مدرسے کی بنیاد رکھی اشاعت العلوم اکل کنواں کی تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرکز تشریف لائے تھے وہ کھدا جو تھا جس میں حضرت قاری صاحب اترے اینٹ رکھنے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب اترے اینٹ رکھنے کے لیے پھر جب قاری صاحب اوپر تشریف لائے تو مولانا عبداللہ صاحب کے کان میں کوئی بات کہی کیا بات کہی وہ بات میں کھلی جو حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے بتائی وہ بات یوں کہی تھی حضرت قاری صدیق صاحب چونکہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے سورت میں تو بار بار تشریف لا چکے ہیں صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے ہمارے حضرت شیخ یون صاحب خود سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قاری صاحب جیتا جاگتا ولی ہے عظیم المرتبہ شخصیت تھی لیکن سورت والوں نے ان سے بھی صرف تعویذات ہی دی صرف پانی ہی پھکوایا اس کے علاوہ ان سے کچھ نہیں کیا کہ چلو ان کی مجالس سے فائدہ اٹھاتے ان کی دعاؤں میں شریک ہوتے تو جب باہر نکلے ہیں تو مولانا عبداللہ صاحب کے کان میں جو بات کہی تھی وہ حضرت نے بعد میں نقل فرمائی یوں کہا تھا کہ مولانا یہ غلام محمد تمہاری تربیت اور تمہاری زیر نگرانی فلاح دارین سے فارغ ہوا اور کوئی بچہ وہاں سے فارغ نہ ہوتا تو تمہاری مغفرت کے لیے غلام محمد ہی کافی تھا یہ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نمبر اللہ مرتبہ ایک ایک بہت دور رس نگاہ تھی یہ مولانا عبداللہ صاحب سے میں نے خود کئی مرتبہ سنا میرے کانوں نے یہ بات حضرت سے کئی مرتبہ سنی کہ مجھے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی تو آخر ان کی تربیت کے اندر حضرت مولانا ہی کو تو ہاتھ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی نوالم کیسے کیسے عظیم المرتبت طلبہ آپ کی زیر نگرانی پیدا ہوئے اور آپ نے ان پر محنت کی اور ان کو سجایا اور بنایا اور آج وہ دنیا کے چپتے چپتے میں اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں میرے بھائی ادامات انسان انقت عمل ہو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں مگر تین عمل دنیا میں جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ایک عمل صدقت جاریہ کچھ تعمیر کروا کر آپ گئے مسجد مدرسہ ہاسپٹل یا کوئی بھی ایسی رفاع عام کی کوئی چیز آپ تعمیر کروا کر گئے جس سے امت فائدہ اٹھاتی رہے اور علم دفاع یا تو آپ پڑھا کر چلے گئے اور وہ طالب علم دعا نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس کے علم سے اللہ تعالیٰ پڑھانے والے کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اس کے استادوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور استاذ در استاذ در استاذ ہر ایک کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے صالح سال یا تو بچہ چھوڑ کر کے گیا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے حضرت شیخ صاحب خود روح سے ہم نے سنا کہ اگر اولاد نیک امال کرتی ہے فرمایا عیسان ثواب کی بھی ضرورت نہیں اللہ جل شان ہو والدین کا حق ہی اتنا زبردست ہے کہ اللہ اولاد کے ثواب میں سے ایک حصہ لے کر کے خود ہی والدین کو دے دیتا ہے یہ والدین کے حقوق ہیں کہ اب جل شان ہوں اولاد میں سے لے کر اور پھر ہمارے حضرت نے اس وقت یوں فرمایا تھا جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب دنیا میں نبی یوں کہہ رہا ہے گرے بان پکڑ کر بچے کا کہ انت و مالو کا لے ابھی کا تو بھی تیرے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا جب حیات میں بیٹا بھی باپ کا اور بیٹے کا مال بھی باپ کا تو باپ کے وفات کے بعد بھی اولاد جتنا ثواب کرتا ہے اس میں ایک حصہ یقیناً والدین کا ہوا کرتا ہے تو بزرگان دین دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم جیسے نادان نالائق اور جہالت کے پلندے اور گندے لوگ ہم دنیا میں باقی ہے اللہ سے دعا فرمائے یا تعالیٰ جل شان ہو حضرت کے بار بار مغفرت فرمائے آپ کو اعلی میں جگی عطا فرمائے امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اس وقت جو ہمارے اقابل موجود ہیں اللہ ان کو صحت عافیت شفا کا فرمایا حضرت مفتی صاحب کی ذات کو اللہ تعالیٰ شفا دائی ماں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی کی اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی ان کی مجلسوں سے علم حاصل کرنے کی اپنے صلاح فلاح اور تقوا اور اپنے دل کو بنانے کی میں نے آج ہی اپنے طلباء کو ایک بات کہی کہ ایک اشکال میں نے کیا تھا اور وہ اشکال یہ تھا کہ حدیث کی ضرورت کیوں پڑی یعنی کلام رسول کی ضرورت کیوں پڑی میں نے طلبا سے کہا کہ اب تعالیٰ جن شاہوں نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس میں تین قوت رکھی قوت عقلیہ قوت شہوانیہ اور قوت غزبیہ تین قوتیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں اب اگر عقل حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے شریعت کا انکار کر بیٹھتی ہے اور عقل بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو غباوت پہ انسان آ جاتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی وہ بے وقوف بن جاتا ہے اب حدیث کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اتنا افراد نہ کرنا کہ اللہ کا انکار کر پڑے اور اتنا نیچے نہ چلے جانا کہ غباوت پر آ جائے بین بین اعتدال اور وسط کے ساتھ عقل کو استعمال کرنا تو عقل کو صحیح استعمال کے لیے حدیث کی ضرورت پڑی پھر ہمارے اندر شہوت بھی ہے شہوت حد سے زیادہ بھڑک جاتی ہے تو ہم بے حیا بن جاتے ہیں زانی بن جاتے ہیں حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اور اور, اور جب ہماری شہوت بالکل گر جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بزدل ہو جاتے ہیں ہم کسی کام کے نہیں رہتے شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ بالکل اوپر جانا ہے کہ حرام میں مبتلا ہو جائے نہ بالکل نیچے جانا ہے کہ حلال کو بھی تو ہاتھ نہ لگائے اعتدال کے ساتھ تجھے رہنا ہے جہاں ہم کہیں شہوت استعمال کر جہاں منع کرے وہاں نہ کر فرمائے اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور تیسرا غزل ہم میں غصہ رکھتا ہے غصہ حد سے جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پاگل کی طرح ہو جاتے ہیں اور نہ بولنے کی باتیں بول جایا کرتے ہیں اور غصہ جب بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جبن اور بزدلی ہم میں پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ مطاف میں بھی جہاں پر طواف میں دوڑنے کا چلنے کا حکم آیا وہاں بھی ہم نہیں دوڑ پاتے تو فرمایا افراد بھی منع اور بالکل نیچے آنا بھی منع وقت کے ساتھ اپنے غصے کو استعمال کرنا ہے اور شریعت نے کہاں غصے کو استعمال کرے اور کہاں استعمال نہ کرے اس کے لیے شریعت اور حدیث کی ضرورت پڑی تو ان تینوں قوتوں کے لیے حدیث کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے کہ احادیث مبارکہ اس زمانے میں ہمیں جو سمجھ میں آئے گی اپنے اکابل سے سمجھ میں آئے گی اپنے بزرگوں سے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی قدردانی کریں اور جو حیات ہیں ان سے خوب استفادہ کریں خوب فائدہ اٹھائیں ان کی مجلسوں میں شریک ہو اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ شاہ ہم تمام کو ہمارے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی کریم اللہ صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہمارے سیاحت سے معافی عطا فرما اے اللہ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ دین کے بہت اللہ کام کی اشاعت کر کے گئے ہیں اللہ ان کاموں کو قبول فرما اللہ ان کاموں کو قبول فرما اللہ ان کاموں کو قبول فرما اللہ علیہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما اللہ موجودہ اقابر کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے نقش قدم پر چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے مرحوم کا انتقال ہو چکا ہے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مردوں کی تمام عورتوں کی اے اللہ مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا دائمہ مستبرہ عطا فرما سب کو عافیت عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما اللہ جو غلط مقدمات میں باعزت بری فرما الہ العالمین اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما اے اللہ جن کی اولاد اے اللہ غلط راستوں پر ان کو ہدایت عطا فرما اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور بگڑنے اور پھسلنے ضلالت اور گمراہیوں سے اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما میرے مالک بچہ جب باپ کے ساتھ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو باپ سے کہتا ہے ابا میں تھک گیا آپ مجھے اٹھا لیجیے ابا پیدری محبت میں اس کو اٹھا کر کے گود میں لے کر چلتے ہیں میرے مالک ہم بھی آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنے کی تدبیریں کرتے کرتے تھک چکے ہیں روزانہ ہم تدبیر کرتے ہیں کہ اللہ گناہ نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے لیکن میرے مالک کبھی ماحول اپنی لپیٹ میں ہم کو لے لیتا ہے اے اللہ کبھی شیطان اپنی لپیٹ میں ہم کو لے لیتا ہے کبھی نفس اپنی لپیٹ میں ہم کو لے لیتا ہے میرے مالک ہم بھی اپنی تدبیروں میں تھک چکے ہیں آپ اپنی رحمت کی آگوش میں ہمیں اٹھا لیجیے اللہ ہمیں اٹھا لیجئے اللہ ہمیں بچا لیجئے ان انو بنا بنا واسی انا بھی نہ منا شیرا کئی را پال بنا فکن انت ولی جینا واہ سوائے سبھی اللہ العليم وتب علينا يا مولانا انك انت سبھی رحیم و صلی اللہ نبی الکریم دے گا آمين www.attableague.com The Reviver of